السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے چمکتے دمکتے ننے منے ننے منے سے کچھ بڑے اور اس سے کچھ اور بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی تاریخی کہانی کہانی کا عنوان ہے انصاف اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے وقار محسن نے عرب کے صحرا میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی مشکل سے تین چار ہزار لوگوں پر مشتمل تھی اکثریت کا پیشہ کھیتی باڑی تھا کیونکہ اس گاؤں میں دریا اور نہروں کا فقدان تھا اس لیے سینچائی کا واحد ذریعہ بارش تھی جو اس علاقے میں بہت کم ہوتی تھی ایک بار وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایسا قحط پڑا کہ انسان اور جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے لوگ گھاس پھونس اور جڑی بوٹیاں اور مردار جانوروں کا گوشت کھا کر بھوک تو مٹا لیتے لیکن پانی کے بغیر گزارا مشکل تھا یوسف گاؤں کا ایک امیر سوداگر تھا اور گاؤں میں اس کا ذاتی کنواں تھا جس کا پانی کبھی نہیں سوکھتا تھا کچھ عرصہ تو یوسف لوگوں کو کنویں کا پانی لینے کی اجازت دیتا رہا لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح نیچی ہو رہی ہے تو اس نے لوگوں کو کنویں کی طرف جانے سے روک دیا اور کنویں کے آس پاس ہوں خوار کتے چھوڑ دیے گاؤں کا دوسرا دولت مند سوداگر ابو فیصل تھا جو ایک نہایت شریف اور مہربان انسان تھا گاؤں کے لوگ ابو فیصل کے پاس گئے کہ وہ یوسف سے کنواں خرید لے تاکہ گاؤں والے پانی حاصل کر سکیں جب ابو فیصل نے یوسف سے درخواست کی تو پہلے تو اس نے انکار کر دیا لیکن جب ابو فیصل نے اسے تین ہزار دینار کی پیشکش کی تو اس لالچی شخص کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ کنواں بیچنے پر راضی ہو گیا تمام کاغذی کاروائی پوری ہو گئی اور یوسف نے کنویں کی قیمت ادا کر دی یوسف لالچی ہونے کے ساتھ بدنیت بھی تھا اس لیے اس نے ایک انوکھی چال چلی اگلے دن جب لوگ کنویں سے پانی بھرنے گئے تو دیکھا کہ وہاں یوسف بندوق لیے بیٹھا ہے اور لوگوں کو پانی لینے سے روک رہا ہے جب لوگوں نے شکایت کی کہ اب یہ کنواں ابو فیصل کی ملکیت ہے جس نے پانی بھرنے کی اجازت دے دی تو بیمان یوسف نے مسکرا کر کہا <laughs> دیکھو بھائی میں نے صرف کنویں کا سودا کیا ہے کنویں کے پانی کا نہیں یہ کاغذات پڑھے ہیں تم میں سے جو پڑھنا جانتا ہے پڑھ لے لوگ بہت چیخے چلائے اور اپنی درخواست لے کر قاضی کے پاس پہنچے قاضی ایک نہایت ذہین اور انصاف پسند شخص تھا دونوں طرف کے دلائل سن کر وہ سمجھ گیا کہ یوسف کی نیت خراب ہو گئی ہے لیکن قاضی کو قانونی پہلو بھی دیکھنے تھے اس نے فیصلہ دیا میں نے کاغذات کو بغور پڑھا ہے یوسف کی دلیل درست ہے سودا واقعی کنویں کا ہوا ہے کنویں کے اندر کے پانی کا نہیں فیصلہ سنتے ہی یوسف کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے لوگوں سے تنزیہ لہجے میں کہا ہاں اب آ گیا تم لوگوں کو یقین اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور کوئی کنویں کی طرف جانے کی ہمت نہ کرے لوگوں کے چہرے افسردگی سے مرجھا گئے قاضی کے فیصلے کے خلاف کسی میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی لوگ اداس واپس جانے کے لیے مڑے تو قاضی کی کرخت آواز آئی ٹھہرو ابھی مقدمے کی کاروائی ختم نہیں ہوئی ہے یہ درست ہے کہ یوسف اور ابو فیصل کے درمیان کنویں کی فروخت کا سودا ہوا ہے اس لیے کنویں کا مالک ابو فیصل ہے اور پانی کا مالک یوسف قاضی نے یوسف سے پوچھا کیوں بھائی یوسف تم اس بات سے متفق ہو کہ پانی تمہارا اور کنواں ابو فیصل کا یوسف نے خوش ہو کر کہا جی حضور یہ بالکل درست ہے میں اس بات سے متفق ہوں کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر قاضی نے مسکرا کر کہا کیونکہ اس سودے کو بعد ابو فیصل کا پانی یوسف کے کنویں میں ہے اس لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دو دن کے اندر اندر یوسف اپنا پانی کنویں سے نکال لے ورنہ جب تک پانی کنویں میں رہے گا یوسف کو ایک ہزار دینار روزانہ کے حساب سے ابو فیصل کو کنویں کا کرایہ دینا ہوگا یہ فیصلہ سن کر لوگوں کے چہرے کھل اٹھے اور یوسف کے ہوش اڑ گئے ظاہر ہے کنویں سے پانی نکالنا ناممکن تھا یوسف ابو فیصل کے پیروں میں گر گیا اس نے کنویں کی قیمت واپس کر دی اور لوگوں کو پانی استعمال کرنے کی کھلی اجازت دے دی اگلی صبح جب لوگ برتن لے کر کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ پورب سے کالے کالے بادلوں کی گھٹا اٹھ رہی ہے کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی اور چاروں طرف جل تھل ہو گیا جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم سچی کہانی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسا عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ